ناز شریف کے اشعار سیدی و سندی محبی و محبوب مرشدی جی، و مولائی عارف اللہ مجدد زبان حضرت مولانا شاہ کی محمد اللہ فیضان مدینہ ہے یہ فیضان مدینہ ساحل سے لگے گا کبھی میرا ہی سفینہ ساحل سے لگے گا کبھی میرا ہی سفینہ دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ و مدینہ ساحل سے لگے گا کبھی میرا سفینہ دیکھیں گے کبھی شاپ سے مت مدینہ ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سدینہ دیکھیں گے کبھی شاپ سے مت مدینہ دیکھیں گے کبھی شاپ سے مت مدینہ شعر پڑھتا ہوں حضرت کا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں مجھ کو اس قدر نفع ہوتا ہے تو یہ شعر پڑھتے میں انتظار کرتا ہوں کہ ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ دل میں یہ بھی بات آتی ہے کہ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن اپنے بزرگوں کی نگاہ کرم کے صدقے ان کی جیتیاں کے سطح ان کی دعاؤں کے صدقے میں انشاءاللہ کامل الایمان ہو کر اللہ تعالیٰ اس دنیا سے اٹھائیں گے یعنی ہمارا سفینہ بھی ٹھکانے لگے گا مٹی کا سوارت ہوئے گا ایک دن بزرگوں کی آہیں رائے گا نہیں جاتی بزرگوں کی نگاہیں رائے گا نہیں جاتی بزرگوں کی دعائیں کبھی ہم نے رائے گا ہوتے نہ دیکھی نہ سنی ان شاء اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن اپنے مشاہد کی دعاؤں کے سطح میں ان کی برکت سے انشاءاللہ ہم بھی کامل کامیر ہوں گے حضرت خان بھی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے جو شہر جو بھی شخص محقق مبصر عارف زندہ ہوتا ہے وہ جہاں بھی رہتا ہے اس کا مکہ و مدینہ اس کے ساتھ ہوتا ہے حالانکہ حج یا عمرہ تو وہیں جا کر ادا ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں بیٹھے بیٹھے ہم کہتے ہیں کہ ہم حج کر رہے ہیں جیسے وہ جعلی آدمی تھا اس نے کہا جو ایک شخص تھا وہ اس کا مرید گیا چار چارہ جاہل تھا اور وہ شخص بھی جاہل تھا پیر بنا ہوا تھا لیکن تھا پیر بلکہ پیر بھی نہیں تھا اور آج کل کے جو حالات ہو گئے ہیں کہ وہ کہتے کہ ہم نماز بھی حرم شریف میں پڑھتے ہیں بیٹھے بیٹھے تو اس کو ایک دن دعوت کے لیے لے گیا گھر بیویاں عورتیں ویسے تو ناقشاف العقل ہوتی ہیں لیکن بازی عورتیں بعض مردی اتنے گاؤ ہوتے ہیں کہ عورتیں جو ہے ان کی بنگی ان سے بڑی گئی بیچارے عورتیں کیا کریں جب واضح مرد ہوتے ہی ایسے ہیں جو آج کل اور بھی ایسے ہی ہے بیویوں کے کہنے پہ زیادہ چلتے ہیں بیویاں ان کو رہنمائی کرتی ہے یہ کرو یہ کرو یہاں پیسہ لگا دو کاروبار بھی کرواتی ہے مگر وہ بیوی اپنے شوہر سے کچھ زیادہ سمجھدار تھی تو غرض یہ کہ پیر جب پہنچا گھر تو ٹلنے کا نام ہی نہ لے اور صبح شام بوٹیاں اڑانا کھانا اس کا کام تھا تو بیوی نے جب دیکھا کہ نہ تو نماز پڑھتا ہے نہ کوئی ذکر و عبادت کرتا ہے اور نہ پردے پردے کا اہتمام کچھ بھی نہیں تو اس نے شوہر سے کہا کہ تم کس سے بیت ہو گئے تو ایک ایسا پیر جو نماز بھی نہیں پڑھتا نے کہا چپ چپ اس نے کہا تھا کہ ہم پرم شریف میں نماز پڑھتی کہا اچھا, اچھا تو ایک دن شوہر نے اس کو جا کے کہہ دیا پیر کو ہمت کر کے کہ میری بیوی آئے دن مجھے کہتی ہے کہ یہ کیسا پیر ہے کہ نماز بھی نہیں پڑھتا تو کچھ شرم کرو نماز ہی دکھاوے کے لیے پڑھ لیا کرو تو اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے تو اس نماز نماز کی نیت باندھی اور نماز میں اس نے کہا دھوپ دھوپ کرنے لگا تو اس نے کہا کہ نماز سلام پھیرنے کے بعد اس نے پوچھا کہ یہ آپ نماز میں دھوپ دھوپ کیوں کر رہے تھے تو اس نے کہا کہ حرم شریف میں کتا داخل ہو گیا تھا میں اس کو بھگا رہا ہوں تو اس نے سوچا کہ میری بات سے اس کی بیوی پہ کچھ رو پڑ جائے گا تو بلکہ اس کی بیوی تو اور الٹا اثر ہوا اس نے کہا واقعی یہ تو بالکل ہی نالائق آدمی ہے تو اس نے اپنے شوہر کو سمجھانے کے لیے اس نے کیا کیا کہ اگلے دن جو کھانا بھیجا تو اس میں دوسرے مریدوں کے لیے تو خوب پوٹیاں اور خوب مرغم کھانا کا یہ فلاں کے لیے فلاں کے لیے اور پیر صاحب کے لیے بہت ہی خاص تھال بنایا اس کو دسترخوان سے ڈھک بھی دیا اور شوہر کو دیا کہ یہ تم لے جاؤ یہ پیر کے سامنے رکھنا تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے وہ بھی یہی سمجھا کہ آج کوئی خاص اسپیشل ڈش بنائی تو وہ لے جا کے جو ہے پیر کے سامنے رکھ دی اب جو پیر نے وہ اس کا وہ دسترخوان اٹھایا تو دیکھا بالکل خوش کا کچھ چاول بوٹی کا نام و نشان نہیں کری بھی نہیں اس کے اندر اور مریدوں کے سامنے بڑا مربن کھانا بوٹیاں ان نے پیر کو اتنا غصہ آیا اس نے لات مار دی وہ کھانا پریب کر دیا اس کہا یہ کیا ہمارے ساتھ ایسا مزہ کہ سب کو تو بوٹیاں کھلا رہا ہے اور ہم کو خشکا تو بس بیوی پردے کے پیچھے کھڑی تھی وہ ٹنڈا لے کے آئی اور پیر سے کہا ظالم تجھے یہاں رہ کے حرم شریف میں کتا نظر آتا ہے پھر خشکا ہٹا کے دکھایا نیچے بوٹیاں تو جو خشکے کے نیچے بوٹیاں نظر نہیں آ رہی یہاں بیٹھے بیٹھے اور یہاں سے جو حرم شریف میں کتا نظر آتا ہے پھر جو ڈنڈے سے اس کو مار مار کے بگایا تو بات کہاں سے چلی تھی کہ فرض حج وغیرہ جو ہے فرض حج اور حج نوافل عمرہ وغیرہ تو وہیں جا کر ادا ہوگا لیکن مراد یہ ہے کہ اس کا مکہ و مدینہ یا یعنی اطاعت الہی اور ابتداء سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر دم اس کے ساتھ ہے جس کو حضرت نے فرمایا کہ ہے اعظم اس کا پھر مدینہ ہے اعظم اس کا پھر مدینہ یعنی جو سنت کے راستے پر چلے اور بالکل کامل کامل وہ سنت کامل سنت کو اپنائے تو اس کا مکہ و مدینہ اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے تو اس میں ایک خواہش ایک دعا اور اہل اللہ کا حال ہے کہ اہل اللہ جہاں بھی رہتے ہیں ان کا مکہ و مدینہ ان کے ساتھ ہوتا ہے کامیابی اللہ کا قرب اللہ کا خاص قرب ان کو حاصل رہتا ہے تو ہم بھی اس کو دعائیہ جو شعر میں ہے بھی یہی لجا دعائیا ہے تو ہم بھی اس کو یہ تصور کر کے پڑھتے ہیں انشاءاللہ ایک دن ہم بھی ہم کو بھی اللہ تعالیٰ کامل اللہ کر کے دنیا سے اٹھائیں گے ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سبینہ دیکھیں گے کبھی شوق سے و مدینہ مومن جو بدا نقش کبھی پائے ندی ہو مومن جو بدا نقش کبھی پائے ندی ہو ہوتے قدم آج بھی عالم کا کفدینہ ہو دیر قدم آج بھی عالم کا مومن جو کفدینہ نقش کبھی پائے نبی ہو ہو دیر قدم آج بھی عالم کا کفدینا تیرے قدم فرمائیں گے عالم کا کفدینا اس کی کوئی سنت نبوی کا انعام تو ہے یہ تو زیر قدم یعنی دنیا پیچھے پیچھے آئے گی غلام بن کے ہاتھ جوڑ کے آئے گی زیر قدم ہوگا دل میں نہیں ہوگا دماغ میں نہیں بسا ہوگا بلکہ زیر قدم ہوگا عالم کا مومن جو پیدا سر کبھی پائے نبی ہو مومن جو بنا نقش کفے پائے نبی ہو او بے قدم آج بھی عالم کا خزینہ او زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت گر سنت نبوی کی کرے پیروی اما تو سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ تو سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ گر سنت نبوی کی کرے پیروی اما تو سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ تو سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ یہ دولت ایمان جو ملی سارے جہاں کو یہ دولت ایمان جو ملی سارے جہاں کو فیضان مدینہ ہے یہ فیضان مدینہ فیضان مدینہ ہے یہ فیضان مدینہ یہاں پر بھی ایک بار بار وضاحت کر دیتا ہوں کہ یہاں پر بھی ایک جگہ اس نام سے موسوم ہے اس سے مراد وہ جگہ نہیں ہے بلکہ آپ حضور عبدال صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان نبوت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں جو اللہ تعالیٰ کی محبت عشق و محبت اور اللہ کا تعلق تھا اور اصلاح و تز کے نفس کا نور تھا وہ سینہ بسینہ جو چلا آ رہا ہے اور یہ اللہ کے ذریعے وہ مراد ہے یہ دولت ایمان جو ملی سارے جہاں کو یہ دولت ایمان جو ملی سارے جہاں کو مدینہ ہے یہ فیضان مدینہ فیضان مدینہ ہے یہ فیضان مدینہ جو قلب پریشان تھا صدا رنج و علم سے جو قلب پریشان تھا صدا رنج و علم سے پیغام نبوت سے ملا اس کو سکینہ پیغام نبوت سے ملا اس کو سکینہ جو قلب پریشان کا سدا رن جو قلم سے پیغام نبوت سے ملا اس کو سکینہ فیضان نبوت سے ملا تو سکینہ جو درد محبت کا وطیعت تھا ازل سے جو درد محبت کا وطیعت تھا ازل سے مومن پہ ہوا کر شو مد کو سدینہ مومن پہ ہوا کر شب مد پون سدینا جو درد محبت کا سے مومن پہ ہوا کر شب مد پون نو مومن پہ ہوا کر شب مد پون نو یعنی جو درد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک میں تھا وہی منتقل ہوتے ہوتے اولیاء اللہ کے سینوں میں آج بھی موجود ہے اور ان کی صحبتوں سے اور ان کی ان کی تزکیہ اور اصلاح نفس کی تربیت سے وہ خزینہ وہ خزانہ جو اللہ تعالیٰ نے محبت کا ہمیں عطا فرما کر دنیا میں بھیجا ہے ہر انسان کو وہ کش یعنی کھل جاتا ہے اس کا راز کھل جاتا ہے جیسے بند کلی ہوتی ہے اس کے اندر خوشبو موجود ہوتی ہے خوبصورت پتیاں بھی ہوتی ہیں لیکن جب تک وہ بند رہتی ہے نہ اس کی خوش نمائی نہ اس کا جمال نہ اس کی خوشبو ظاہر ہوتی ہے اور جب وہ ہوا چلتی ہے نسیم شاہی جو صبح کی ہوا ہے تو وہ جب ٹکراتی ہے کلیوں سے تو کلی کھل جاتی ہے اس کا جمال بھی ظاہر ظاہری جمال بھی ظاہر ہو جاتا ہے اور خوشبو بادنی خوشبو بھی ظاہر ہو جاتی ہے تو اللہ کی صحبت سے جمال ظاہری بھی ملتا ہے اور اس نے باتیں نہیں بھی ملتا ہے خوشبو بھی آتی ہے اللہ تعالیٰ کی خوشبو اس سے سارے جہانوں میں پھیلنے لگتی ہے جو درد محبت کا تھا ازل سے مومن بے ہوا کشمد کون خزینہ مومن بے ہوا کشمد مد خزینہ خط میرے رسول کتنے بشر آپ کے صدقے سن اے خط میرے کتنے بشر آپ کے صدقے ہر شر سے ہوئے پاک بنے مثل نکینا ہر شر سے ہوئے پاک بنے مثل نگہ اے خط رسل کتنے بشر آپ کے صدقے ہر شر سے ہوئے پاک بنے مثل نگینا ہر شر سے ہوئے پاک بنے مثل نگینا خالی کا محبت کی رمق سے جو محبت کی رمق سے ایک آگ کا دریا سلکے ہے وہی سینا ایک آگ کا دریا سلگے ہے وہی سینا خالی جو تنوار محافت کی رمق سے ایک آگ کا دریا سا لگے ہے وہ سینا ایک آگ کا دریا سا لگے ہے وہ سینا سد پہ تیرے ہو گیا وہ رب اما سد صدقے میں تیرے ہو گیا وہ رب کرے امار جو کفر کی ظلمت سے تھا ایک عبد کمینا جو کفر کی ظلمت سے تھا ایک عبد کمینا اے صلی علی آپ کا فیضان رسالت اے صلی علی آپ کا فیضان رسالت جو اس حجر تھا وہ ہوا رش نگینا جو مثل حجر تھا وہ ہوا رش نگینا اے صلی آپ کا فیضان رسالت جو مثل حجر تھا وہ ہوا رش نگینا جو مثل حجر تھا وہ رشک وہاں جو ڈوبنے والا تھا ملالت کے بھور میں جو ڈوبنے والا تھا ملالت کے بھور میں اب رے امت ہے وہ گمراہ سفینہ اب رہ برے امت ہے وہ گمراہ سفینہ جو ڈوبنے والا تھا کے بھور میں اب رہ امت ہے وہ گمراہ سفینہ اب رہ امت ہے وہ گمراہ سفینہ جو کفر کے ظلمات سے تھا نمگل جو کفر کے ظلمات سے تھا نمگل اے نور ولایت سے منور وہی سینا اے نور ولایت سے منور وہی سینا جو کفر کے ظلمات سے خلائق اے نور ولایت سے منور وہی سینا اے نور ولایت سے منور وہی سینا اکثر کی زبار شرک نات مغل سرو اکبر کی زبان شرف نات محمد اکبر کی زبان شرف نات محمد اللہ بہ کرے مشان ہے اللہ کو ن کرے ہے بے کو اکر شرط نا محمد اکر کی زبان شرط نات محمد اللہ او باپ کا ایم سانچ پسینہ او باپ کا ایم سان بون پسینہ ساحل سے لگے گا کبھی میرا ہی سفینہ ساحل سے لگے گا کبھی میرا ہی سفینہ دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ و مدینہ دیکھیں گے کبھی شوق سے و مدینہ مومن جو بدانا سے کبھی پائے نبی ہو او میرے بھی عالم کا کفدینا او میرے بھی عالم کا کفدینا گر سنت نبوی کی کرے پیروی بھی سنت نبوی کی کرے پیروی تو پاس نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ تو پاس نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ دیکھیں گے کبھی شوق سے مدینہ راہ سنت پہ جو چلے اختر شیو راہ سنت پہ جو چلے اختر ہے عجم اس کا پھر مدینہ سینٹ جوزف یونین بر مکان عبد سوجی صاحب کے خلیفہ ہیں میں جناب عبد العزیز مکان پر آج صبح حافظ داؤد صاحب کی گاڑی میں حضرت والا سیر کے لیے نکلے راستے میں دیکھا کہ عبدالعزیز صاحب کھڑے ہیں حضرت والا کو دیکھ کر وہ خوش ہو گئے حافظ داؤد صاحب نے کہا کہ یہ شہر سینٹ جوزف ہے حضرت والا نے فرمایا کہ سیر سے واپس ہو کر آج عبدالعزیز کے یہاں ناشتہ کریں گے ناشتے پر فرمایا کہ بہت سے احباب نے کہا کہ آپ میرے گھر کھانا کھا لیں میں نے ادھر کر دیا کہ آج کل طبیعت ٹھیک نہیں ہے لیکن آپ کے یہاں میرا رسک لکھا ہوا تھا قسمت کی بات دیکھو ایک صاحب کئی دن سے کہہ رہے تھے کہ میرے گھر چلے لیکن آپ کے بغیر دعوت کے آ گیا لیکن آپ کے یہاں بغیر دعوت کے آ گیا یہ ہے وہ چیز شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے پیر فرماتے تھے کہ بے مانگے موتی ملے مانگے ملے نہ بھیگ کبھی مانگنے سے بھیگ بھی نہیں ملتی اور بغیر مانگے اللہ تعالیٰ موتی بھی دے دیتے ہیں اب ان کو بغیر ان کو بغیر درخواست کے دوست احباب مل گئے ایک مرتبہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی صحابی کے یہاں تشریف لے گئے کچھ احباب کی ساتھ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہے اس حدیث سے علماء نے ثابت کیا ہے کہ استحدا یعنی ہدیہ طلب کرنا بھی سنت ہے بشرطیے کہ محبت قوی اور شدید ہو راستے میں میں نے علی سے کہا کہ عبد العزیز کو فون کرو کہ بھوک لگ رہی ہے مجھے آج اس سنت کا مزہ آ رہا ہے کہ ایک صحابی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ آج تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہے معلوم ہوا کہ محبت کی ایک شان اور محبت کا ایک رنگ یہ بھی ہے اگر آپ اس آپ سے ان کا تعلق قوی نہ ہوتا تو آپ ایسی بات ہرگز نہ فرماتے اگر آپ ان صحابی سے تعلق ان صحابی سے ہے اگر آپ سے ان کا تعلق قوی نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات ہرگز نہ فرماتے جہاں تعلق انتہائی قوی ہو اور نہایت درجے کی محبت ہو کہ وہ اس بات سے خوش ہوگا وہیں ایسا معاملہ کیا جاتا ہے اور جہاں محبت نہ ہو تو وہ کہے گا کہ کہاں سے بلا آ گئی کہاں سے بلا آ گئی مولویوں کی صبح صبح یلغار ہو گئی یلغار اردو کا بہت عمدہ لفظ ہے جیسے مچھر زیادہ ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آج کل مچھروں کی یلغار ہے لیکن جو محبت والا ہے وہ کہے گا کہ نعمت غیر مترقبہ مل گئی ایسی نعمت اللہ نے دے دی جس کی ہمیں امید بھی نہیں تھی نعمت غیر مترقبہ اس نعمت کو کہتے ہیں جس کی امید نہ ہو اور وہ مل جائے تو جو محبت والا نہیں ہے وہ کہے گا کہ یہ آفت ناگہانی کہاں سے آ گئی ایک مرتبہ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اچانک ملاقات ہو گئی میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ مجھے بطور نعمت غیر مترقبہ مل گئے ہیں تو ہنس کر فرمایا بھائی چاہے نعمت غیر مترقبہ کہہ لو چاہے آفت ناگہانی کہہ لو بزرگان دین مزاح بھی کرتے ہیں اور اپنے چھوٹوں پر شفقت فرماتے ہیں حضرت شاہ عبد الغنی صاحب کا ایک واقعہ ارشاد فرمایا کہ میرے شہر شاہ عبد الغنی صاحب رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے عالم تھے کہ دیوبند کے صدر مدرس کے لیے منتخب ہوئے حضرت حکیم علومت تھانوی نے لکھا کہ میں آپ کو دارالعلوم دیوبند کی صدر مدرسی کے لیے منتخب کرتا ہوں آپ کیا تنخواہ لیں گے حضرت نے عرض کیا کہ تنخواہ کی کوئی ضرورت نہیں میں چنے چبا کر پڑھا دوں گا حضرت نے فرمایا کہ ہمیں آپ سے یہی امید تھی کہ آپ ایسا کر دکھائیں گے یعنی یہ نہیں کہ مبالبہ کر رہے ہوں تو شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اتنے بڑے عالم تھے انہوں نے مجھ سے خود فرمایا کہ جب تک میں حکیم الامت حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ سے بیت نہیں ہوا تھا اللہ اللہ نہیں کیا تھا جانتا ہی نہیں تھا کہ ذکر کیا چیز ہے لیکن جب حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق قائم ہوا تب ذکر کا مزہ آیا اور ورنہ بیضاوی منمنت اور فلسفہ پڑھتے رہے سب کچھ زبان پر تھا لیکن دل خالی اور ویران تھا اللہ علیہ نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا تھا کہ عید گاہ جہاں ہو عید گاہ جہاں پر حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت پوری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھ ہوئے تھے ہر ایک دفعہ وہاں تشریف لے گئے اور حضرت ہمارے حضرت سے فرمایا کہ میں یہاں پر پیدا ہوا تھا بتلایا کہ یہاں میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیت ہوا تھا بغیر صحبت اہل اللہ کے دین نہیں ملتا حضرت فرماتے ہیں کہ میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ جیسے اعلان ہو جائے کہ اس خیمے میں لیلا ہے مگر جب خیمے کے اندر گئے تو دیکھا کہ اندر کتا بندہ ہوا ہے ہماری گاڑیاں ہماری ٹوپیاں یہ مولا کے خیمے ہیں لیکن ہمارے دل میں مولا نہیں ہے جب انسان ان لوگوں کو آزماتا ہے ان کے ساتھ رہتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کسی کے روپیے پر قبضہ کر لیا کسی کا حق مار لیا ایک صاحب نے مجھ سے روپیہ لیا کہ ہم کیلا بیچیں گے اور ہر مہینے آپ کو نفع دیں گے اس کے بعد معلوم ہوا کہ وہ میرا پیسہ لے کر تبلیغ میں چلے گئے میں نے سمجھا شاید بعد میں آ کر دے دیں گے آج بارہ سال ہو گئے ایک پیسہ واپس نہیں کیا بتاؤ یہ کیا ہے خیمہ تو ہے مگر لیلا نہیں ہے لیلا کے بجائے کتا اور سور بتا ہوا ہے اس شخص کو کم از کم مجھ سے معافی تو مانگنی چاہیے تھی اگر پیسہ نہیں دے سکتا تھا تو میرے پاس آنا چاہیے تھا کہ میں نے آپ کا اتنا روپیہ ضائع کر دیا مجھے معاف کر دیجیے لیکن یہ کیسا دین ہے ایسوں کو دین کی ہوا بھی نہیں لگی اس لیے کہتا ہوں کہ میں تبلیغی چلوں سے ذکر و تصویر سے نقلی حج اور عمرے سے تقوا پیدا نہیں ہوتا جب تک کسی اللہ والے صاحب تقوا کی صحبت میں نہ بیٹھے اگر ان چیزوں سے تقوا پیدا ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیوں فرماتے یادین امن قوم و صادقین اے ایمان والو تقوا اختیار کرو لیکن تقوا کہاں سے ملے گا صادقین متقین یعنی اللہ والوں سے ملے گا اس لیے کہتا ہوں کہ تقوا اس کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بھی حق ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا بھی حق ادا کرو اگر دیکھ رہے ہو کہ چیونٹیاں چل رہی ہیں تو راستہ بدل دو یا پیر بچا کر ان پر سے گزرو یہ نہیں کہ بے دہانی سے ان پر پیر رکھے چلے جا رہے ہیں اگر پاؤں کے نیچے آ کر دس چیونٹیاں مر گئیں تو کیا اللہ کے یہاں ان کا مقدمہ نہیں چلے گا جب چیونٹیوں جانوروں کے ایسے حقوق ہیں تو انسانوں کے تو بدرجہ اولا کتنے حقوق ہیں اللہ بدالدین عینی نے شرح بخاری عمدت القاری نے خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر نقل کی ہے کہ ابرار یعنی اللہ کے نیک بندے کون ہیں اللہ الین جو چونکی کو بھی تکلیف نہ دیں ولا یا غون شر اور جو لوگ جو اللہ کی نافرمانی سے خوش نہ ہوں یہ کیا کہ جہاں چڈی پہنی ہوئی عورتیں لیٹی ہیں اور وہاں ان کو دیکھ کر آپ خوش ہو رہے ہیں داڑھی بھی ہے ٹوپی بھی ہے تصویر بھی ہے بزرگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی لیکن ایسے مناظر کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں بتاؤ ایسا شخص ابرار ہے یا اشرار اس میں شر ہے اس کو تو رونا چاہیے کہ اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں ایسی حالت سے اے اللہ آپ کا احسان ہے کہ ہم ہم نے آپ نے ہم لوگوں ہم لوگوں کو ایسے گناہ میں مبتلا ہونے سے بچایا الحمد للہ آفانی نعمت کلا کبھی وفا وی اعلیٰ کا تیری خلق تفضیلا اور اگر ہریانی دیکھ کر منہ میں پانی آ گیا تو بتاؤ ایسا شخص ابرار ہو سکتا ہے ایسے خیال سے بھی توبہ واجب ہے یا نہیں یا یادور اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت اور چوری سے بھی واقف ہے اور جو دل میں خراب خیال پکاتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے اللہ محمد دینا روا دینا ایک مرتبہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پوری رات سجدے میں روتے رہے اور یہ شیر پڑھتے رہے اے خدا ہی بندرا رسوا مکھو گر بدم منصر من پیدا اے خدا ہم کو رسوا نہ کرنا ہم برے ہیں مگر ہماری برائی کو آپ مخلوق پر ظاہر نہ کرنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہ تقوی کامل کی توفیق نصیب فرما دے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حیات اولیاء حیات دوستاں حیات عاشق عطا فرمائے حیات با وفا عطا فرمائے حیات با حیا عطا فرمائے اے اللہ ہم سب کو ہمارے گھر والوں کو بھی اللہ والا بنا دے اے اللہ ہم سب کو صاحب اقوام نسبت بنا دے اے اللہ ہمارے اندر وہ جان وہ جذبہ اور وہ جان ساری کا جذبہ اور وہ فداکاری کا جذبہ عطا فرما دے کہ ہم جان دے دیں لیکن آپ کو ناراض نہ کریں ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض نہ کریں اور اگر خطا ہو جائے تو جب تک رو رو کر آپ کو منع نہ لیں چین سے نہ بیٹھیں اللہ تعالی ہم سب کی بقیہ جائز مجولہ کو جائز مراد حسنہ کو پورا فرما دے اور جو بیمار ہیں خصوصاً ہمارے مسرور صاحب بھی بیمار ہیں اور دیگر میں جو بھی بیمار ہیں ہمارے دوستوں میں ہوں یا نہ بھی ہوں تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ شفا کا ملا جن مستمر عطا فرما دے اور اللہ تعالیٰ مقاصد فرما دے جمعے کے دن کے اعمال کی ہمارے حضرت کی بہت تکرار فرماتے ہیں جمعے کے دن یہ جو جمعرات کے دن کی مغرب ہے اس سے جمعے کا جمعے کے اعمال کا ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے جو عمل جمعے کے دن مصنون ہے وہ جمعرات کی مغرب کے بعد سے کر سکتے ہیں مصنون ہے جیسے درو شریف کی کثرت کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے ضرور شریف میں درو شریف کی کثرت کرو اب کثرت سے مراد بتاتا رہتا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ ہزار دفعہ پڑھ لیا ہے پانچ سو دفعہ پڑھ لیا کثرت سے مراد یہی ہے کہ بقدر تحمل جتنا ہو سکے آرام سے اتنا پڑھ لیں اور اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پڑھے اور دوسرے یہ کہ جو دیگر اعمال ہیں جمعے کے جمعے کی نماز کی تیاری مردوں کے لیے اس میں اپنے یعنی بالوں کی صفائی وغیرہ جو غیر ضروری بات ہے ان کی صفائی ناپن تراشنا اور داڑھی کو سنت کے مطابق مزین کرنا کو سنت کے مطابق مزین کرنا کیا ہے اور سر کے بال یہ جو ہے سنت کے مطابق رکھنا چاہے اس طرح سے منڈا دیں چاہے پٹے بال رکھیں یا جو ہے سارے سر کے اوپر برابر بال ہوں کہیں سے بڑے کہیں سے چھوٹے جو انگریزی طرز کے ہوتے ہیں وہ نہ ہو یہ بھی سنت ہے تینوں لیکن آج زمانے میں خصوصاً جوانوں کے لیے جو فتنے سے بچنا چاہتے ہیں میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ نے تجویز یہی فرمائے کہ اس وقت کی سنت جو ہے سر منڈانا وہ سب سے افضل ہے اور جو ہے اس سے آدمی بہت سے فکروں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے علاوہ شریف کی کثرت اور جس کو تحمل ہو سکے وہ سورہ گاہ کی تلاوت کر لے صبح صبح ہاں، فجر کے بعد سورہ گاہ کی تلاوت اور جمعے کو جمعے کی نماز کے لیے جلد جانا اچھے صاف کپڑے پہننا خوشبو لگانا مسواک کا بھی اہتمام کرنا اور مسجد پیدل جانا امام کے قریب ہو کر بیٹھنا خطبے کو غور سے سننا یہ سب جب جمعے کی سنتیں ہیں تو سنتوں کا جتنا زیادہ اہتمام ہوگا ان شاء اللہ تعالی اتنی ہی تیز رفتاری سے اللہ کا راستہ طے ہوگا سنتوں کا خوب اہتمام کریں سونے کی سنتوں کو اپنائیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی آہستہ آہستہ ان کی عمر اور عقل کے حساب سے ہلکی ہلکی آسان آسان سنتیں ان کو سکھائیں تاکہ یہ جو پودے یہ جو بیج ہیں ہمارے اور پودے ہیں ننھے ننے ان کی آبیاری اور ان کی کاٹ چھانٹ شروع سے ہی اس کی اچھی ہوگی تو انشاءاللہ بڑے ہو کر یہ سمر آور پھل دینے والے درخت بنیں گے ہمارے لیے بھی سب قیداریاں بنیں گے خود پینے بنیں گے اور ہمارے لیے بھی سب جاریہ بنیں گے تو بچوں کو بھی سنت کی تعلیم دینا چاہیے ان کی عمر اور عقل کے حساب سے زبردستی اور مشکل میں نہ ڈالنا چاہیے کیونکہ چھوٹے بچے تو جو نہ سمجھ ہوتے ہیں مکلف نہیں ہوتے جب وہ جیسی ان کی تربیت عمر ہو عقل ہو اس کے حساب سے ان کی تربیت کریں اور جمعے کے دن اثر سے مغرب کے درمیان جو ہے خاص وقت ہوتا ہے دعاؤں کی قبولیت کا تو اس وقت جو ہے خوب دعائیں خاص طور سے اپنی آخرت کے لیے خوب مانگے دنیا بھی مانگے لیکن آخرت بھی مانگے اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات سے اللہ تعالیٰ کو مانگے کہ اللہ کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے الہی میں تجھ سے طلبگار کروں اور حضرت حاجی صاحب کا کیا خوب شعر حضرت نے سنا ہے نئے امیری کی طلب نئے فقیری کی طلب درد دل پر چاہیے مجھ کو خدا کے واسطے درد دل پر چاہیے مجھ کو خدا کے واسطے رضی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ